بہنوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس طرح ہر مرد و عورت میں جسم اور روح ان دونوں کا مجموعہ بنایا ہے ہر مرد و عورت کو جسم بھی ہے روح بھی ہے ایسے ہی ہر مرد و عورت کی دو زندگیاں ہیں ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی مرنے سے پہلے کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدا ہونے سے لے کے موت پر ختم ہوتی ہے مرنے کے بعد کی زندگی موت پر شروع ہوتی ہے پھر اس کا خاتمہ نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ان دونوں زندگیوں میں اصل یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے آخرت کی ساری زندگی سکرات سے لے کے جنت جہنم کے فیصلوں تک اس سب کا دار و مدار یہ دنیا کی چند روزہ زندگی پر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون جیسے جیو گے ویسے مرو گے جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے تو جس طرح آخرت کی ساری زندگی کا دار و مدار دنیا کے چند روزہ زندگی پر ہے ایسے جسم اور روح میں سارا دار و مدار روح پر ہے جسم جتنا تندرست و توانا ہو خوبصورت ہو لیکن سارا دار و مدار روح پر ہے آخرت میں فیصلوں پر جنت جہنم کے فیصلوں پر جو روح جو جسم دیے جائیں گے وہ روحوں ہی کے اعتبار سے دیے جائیں گے جیسے آخرت کی ساری منزلیں دنیا کی چند روزہ زندگی کے اعتبار سے ہوں گی سکرات میں آسانی یا سختی قبر میں جنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا ملسرات سے پار ہونا یا آنکڑوں میں پھنس کر جہنم میں گرنا نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا یا الٹے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر کا ملنا یا وہاں سے دھکے پڑنا اور کہہ اور دور ہٹو منہ کالا کرو کی آوازیں لگنا اور اخیر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ اس سب کا دار و مدار دنیا کی چند روزہ زندگی پر ہے وہاں جو جسم ملے گا اس لیے کہ یہ جسم تو مٹی سے بنا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ مل فخر البن آدم مل فخر البن آدم خل قمن الى التراب یعود آدم کے بیٹے کو ہوا کی بیٹی کو آدم کے بیٹے کو ہوا کی بیٹی کو گھمنڈ و غرور کا کیا حق ہے مٹی سے بنے ہیں مٹی میں چلے جائیں گے تو یہ جسم جس طرح مٹی میں ہو جائیں گے آخرت میں جتنا معاملہ ہوگا وہ سارا روحوں کے ساتھ ہوگا اور روحوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اسی کے اعتبار سے جسم بھی آخر میں جنت میں جہنم میں تو اصل اس میں اللہ نے روح کے ساتھ کا معاملہ رکھا ہے یس عن الروح قل الروح من امر ربی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے میرے اللہ کے حکم سے ہے چونکہ ہر مرد و عورت کو وہ جگی میں پیدا ہوئے اس لیے کہ دنیا میں آنے کے راستے سب کے ایک ہی ہیں جو آیا ہے جو آ رہا ہے جو آئے گا سب کے آنے کا راستہ پیدائش اور ماں باپ کے راستے سے اور ولادت کے راستے سے آئے ہیں آ رہے ہیں آئیں گے ایسے ہی دنیا سے جانے کا راستہ سب کا ایک ہے بادشاہ ہو وزیر ہو صدر ہو مالدار ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو عرب ہو عجم ہو سب کے راستہ جانے کا راستہ ایک موت کا ہے جس طرح دونوں سب کے دنیا میں آنے کا راستہ ایک دنیا سے جانے کا راستہ ایک ایسے ہی دنیا کی چند روزہ زندگی اس کے گزارنے کا راستہ بھی ایک ہے اسی لیے دین کس کو کہتے ہیں جس نے زندگی دی ہے اسی نے زندگی گزارنے کا طریقہ تجویز کیا ہے جیسے مشینیں بنتی ہیں تو جو مشینیں بناتے ہیں وہی اس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں جو مشینیں بناتے ہیں وہی اس کا طریقہ بتاتے ہیں اگر اس کے مطابق استعمال ہوتا ہے تو اس کا فائدہ سامنے آتا ہے اب جیسے یہ مائک ہے بول رہا ہوں آپ کہاں بیٹھی ہیں کس منزل میں ہیں کتنا دور ہیں لیکن آواز آپ کو برابر پہنچ رہی ہے کہ بتانے والے کے طریقے پر استعمال ہو رہی ہے یہی اگر بنانے والے کے طریقے پر استعمال نہ ہو تو سارا شور ہو جائے گا آواز نہیں آ رہی ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور سب شکایتیں پیدا ہو جائیں گی اس وقت پوری دنیا میں جتنا شور ہے جتنے جھگڑے ہیں ایک گھر سے لے کر عالمی سطح تک گھر میں میاں بیوی میں ہے تو ساس بہو میں ہے تو نند بھاج بج میں ہے تو اڑوسن پڑوسن سے ہے تو محلے میں ہے شہر میں ہے صوبے میں ہے ملک میں ہے عالم میں ہے جتنا جہاں کہیں بھی وہ زندگی دینے والے کے تجویز کیے ہوئے طریقے پر زندگی استعمال نہ ہونے کا نتیجہ ہے اسی لیے حق تعالی شاہ نے چونکہ مخلوق پوری اللہ کا کنبہ ہے حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مخلوق پوری اللہ کا کنبہ ہے احب الناس اللہ انفعهم للناس او کما قال علیہ السلام اس پورے کنبے میں مردوں میں عورتوں میں اللہ کا سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے اور بندی پر ہے جو اللہ کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اب نفے کی دو شکلیں ہیں ایک بھوکے کو کھلانا پیاسے کو پلانا ننگے کو کپڑا پہنانا بیمار ہے اس کی دوا داروں کا انتظام کرنا جس کی کسی کے کام آنا کسی کی ضرورت پوری کرنا ایک نفع یہ ہے لیکن چونکہ دنیا خود وقتی ہے یہ آسمان یہ زمین یہ چاند سب ایک دن ختم ہو جائیں گے کچھ نہیں تھا اللہ تھے کچھ نہیں رہے گا اللہ رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ چاند یہ سورج یہ آسمان یہ زمینیں یہ سب ختم ہو جائیں گے جب دنیا ہی ختم ہو جائے گی تو دنیا میں کی ضرورتیں بھی ختم ہو جائیں گی یہاں کی بھوک یہاں کی پیاس یہاں کی سردی یہاں کی گرمی تو ایک تو کسی بھوکے کو کھلانا کسی کو کپڑا پہنانا اور اس کے بھی بڑے فضائل ہیں حدیثوں میں قیامت کے میدان میں اللہ ایک بندے سے پوچھیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھلایا نہیں میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں میں بیمار تھا تو میری بیمار پڑسی کو نہ آیا بندہ حیران اور شسدر پوچھے گا پروردگار آپ آپ تو کھلاتے ہیں کھاتے نہیں آپ پلاتے ہیں پیتے نہیں شفا تو آپ کی مٹھی میں ہے آپ کے ساتھ بیماری کا کیا مسئلہ حق تعالی شان فرمائیں گے ہاں ہاں میرے بندے مجھے بھوک نہ پیاس نہ بیماری لیکن ہاں فلاں دن فلاں جگہ فلانا میرا ایک بندہ فلانی میری ایک بندی بھوک میں تل ملا رہے تھے بیماری میں سسک رہے تھے پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے گڑ رہے تھے ہونٹوں پہ پپڑی جم رہی تھی اگر تو بھوکے کے پاس پہنچتا تیرے ہاتھوں کوئی لقمہ پیاسے کے پاس تیرے ہاتھوں اس کے حلق میں کوئی پانی کا گھونٹ پہنچتا تو بیمار پرسی کرتا بیمار کی تو تو مجھے اس کے پاس پا لیتا تو اس کے بڑے فضائل ہیں یوں کہہ رہے جب تک کوئی کسی کے حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلمان کسی بندے کسی بھائی کسی بہن کی ضرورت میں دنیا میں کام آتا ہے حق تعالی شانو اس کی آخرت کی ضرورتوں میں کام آئیں گے اور اللہ اس کی ضرورتیں پوری کریں لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ فائدہ پہنچانے سے اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار آتا ہے اس فائدے میں ایک وقتی ہے کہ یہ وقتی بھوک پیاس کپڑا شادی شادی اس کا سامان جو بھی ہے بیماری اس اور ایک ہے ہمیشہ ہمیش کی ضرورت کسی کا کلمہ صحیح کرانا کسی کو قبر کی زندگی یاد دلا کر قبر کی تیاری کا سامان اس کا کرانا جس طرح بچوں کو گھروں سے رخصت کرتے ہیں گھروں میں دلہنیں لاتے ہیں ان کے لیے سامان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر آباد ہو جائے ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اپنی بچوں کا گھر بھی آباد کرنا چاہتے ہیں اپنی بہو بیٹیوں کا بھی اور دلہنے جو گھروں میں آتی ہے ان کا بھی ان کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کا گھر آباد رہے جب دنیا ہی تھوڑے دنوں کی ہے تو یہ گھر کی آبادی بھی تھوڑے دنوں کی ہے یہاں کی آبادی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں میاں بیوی میں محبت رہے اچھی نیک صالح اولاد ہو کھانے پینا ہو پہننے اڑنے کا سامان ہو ضرورتیں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں بہت سکھی ہیں بہت خوش ہیں بہت خوشی ہیں بہت خوش ہیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس سے گویا سمجھتے ہیں کہ گھر آباد ہے جس طرح ان گھروں کی آبادی کا ایک فکر ہوتا ہے اور جب گھر آباد ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کوئی پوچھتا بھی ہے دوستوں میں سے سہیلیوں میں سے رشتہ داروں میں سے کیا حال ہے تمہاری بیٹی کا کیا حال ہے تمہارے بیٹے کا اللہ کا شکر ہے بہو بیٹے بہت خوش ہیں اللہ نے ہر طرح کی راحتیں دے رکھی ہے آپس میں محبتیں بھی ہے اللہ نے اولاد بھی دی ہے اولاد بھی بہت نیک سال ہے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں وَإِنَّ لَهِيَ مَتَعُ الدُّنِيَا قَلِيلِ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرت لَهِيَ الْحَيَوَانِ کہ یہ دنیا اور دنیا کا سامان دنیا کا گھر اس کی آبادی یہ تو ایک وقتی اور ٹائمپری چیز ہے وہ اندار الآخرہ اصل آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جس طرح یہ گھروں کی آبادی کے لیے وہ سارے فکر ہوتے ہیں رشتے ہوں بہو آوے بیٹی بیٹی جاوے اس کا گھر آباد ہو یہ ہو اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے یہاں کے گھروں کی آبادی ان سامانوں سے کپڑوں سے زیور سے فرنیچروں سے رہنے کے مکان سے اور اس سے سمجھتے ہیں لیکن وہاں کی آبادی کے لیے یہ جتنے بڑے بڑے پادشاہ بھی آئے رانیاں آئی مہارانیاں آئی بیگمات آئی اور کیسی کیسی آئی شہزادیاں آئی دنیا میں اور گئی اور جا رہی ہیں یہ جی، گھروں کی جس جی سامان سے آبادی سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں یہ سارا یہیں رہ جائے گا وہاں کہ جو جائے گا وہ یہاں سے جو اس نے آخرت کے لیے سامان کیا ہوگا وہاں کا سامان کپڑے ہیں نہ زیور ہیں نہ فرنیچر ہیں نہ مکانات ہیں نہ گاڑیاں ہیں نہ دنیا بھر میں سے کوئی سامان ہے وہاں کا سامان تو ایمان ہے اعمال صالحہ ہیں اللہ کے حکموں والی زندگی ہے اسی لیے قرآن نے قسم کھا کے کہا اور قسم بھی اللہ نے کھائی زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں سارے مرد سارے ساری عورتیں دنیا میں جہاں جو مرد ہے جو آدم کا بیٹا جو حبا کی بیٹی جتنے گزر گئے جتنے ہیں جتنے آئیں گے سب کے لیے ایک قسم اللہ کی سب نقصان میں سب نقصان میں سب ٹوٹے میں نقصان سے بچنے والے وہ ہیں جن کے پاس ایمان کا سرمایہ ہے جن کے پاس ایمان کا سامان ہے جن کے پاس حکم والی زندگی ہے پھر اس کی تفصیل بتلائی حکم والی زندگی کیا ہے زبانوں کے بول کیسے ہوں آنکھوں سے کیا دیکھنا پیروں کا ہاتھوں پیروں کی حرکت کیسی ہو اندھیرے میں کیسے ہوں اجالے میں کیسے ہوں گھر میں کیسے ہوں ساس بہو کیسی ہوں نند بھاوچ کیسے رہے میاں بیوی کیسے رہیں اولاد کی تربیت کیسے ہو پوری شریعت دی گئی کہ یہ وہاں کا سامان ہے اسی لیے جو ہم کہتے نا یہ تو بہت اچھے ہیں اور یہ بہن بہت اچھی ہیں ہم جس کو اچھا کہیں ہم جس کو برا کہیں معیار اچھائی کا اور برائی کا اللہ نے خود بتایا ہمارے یہاں تو اچھے وہ ہیں جن کے پاس یہ دو دولتیں ہیں ان الدین امن الصالحات الا اکم خیر البریہ پوری بشریت میں پورے کنبے میں پوری انسانیت میں ہمارے ہاں اچھے مرد اور اچھی عورتیں وہ ہیں جن کے پاس ایمان ہے اور حکم والی زندگی ہے عمل صالح سے مراد صرف تھوڑا سا صدقہ کر دینا تھوڑی نفلیں پڑھ لینا تسبیح پڑھ لینا اتنا نہیں ہے یہ تو بہت تھوڑی چیزیں ہیں اصل عمل صالح جو بندہ یا جو بندی چوبیس گھنٹے میں جس وقت جہاں ہوں اس وقت اللہ بندے سے بندی سے کیا چاہتے ہیں اللہ کا کیا حکم ہے اور اس حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا یہ ہے عمل صالح اللہ جل شانو فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اچھے وہ مرد ہیں اور وہ عورتیں ہیں جن کے پاس ایمان ہے ایمان کیا ہے المان و بین الخوف و رجا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے خوف صرف اللہ کا وہ ناراض نہ ہو وہ راضی رہے وہ راضی ہو پھر اس کی ناراضگی کی بھی کوئی حد نہیں ہے اس کی رضا اور خوش ندی کی بھی کوئی حد نہیں لیکن وہ راضی کس سے ہوتا ہے وہ اچھے کپڑوں سے اچھے مکانوں سے اچھی سواریوں سے اچھے فرنیچروں سے کہ نہیں اس کیا تو اس اس کو تو ساری دنیا اور جتنا جو کچھ اس نے بنایا اپنے نبی کی زبان کہلوا دیا کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کی نظر میں تو اللہ نے تو کبھی اس کو پیدا کرنے کے بعد ایک دفعہ دیکھا بھی نہیں اور اگر اس کی قیمت ہوتی تو یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو پوری دنیا اور ساتوں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ جب مچھر کے برابر پر کے برابر نہیں تو ایک ملک ہندوستان ہندوستان میں صبح گجرات اور گجرات میں سورت اور سورت میں ایک فیکٹری ایک کارخانہ ایک آفس اور ایک بلڈنگ مچھر کے پر کا وہ تم کیلکولیٹ کرتے رہی ہو جتنا کرنا ہو مچھر کے پر کا کیا حساب بیٹھتا ہے لیکن جب آخرت آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے وہ اللہ کے وعدے وہ نبی کی خوشخبریاں وہ جنت کیسی ہے وہاں کے پوشاک کیسے ہیں وہاں کے مکان کیسے ہیں وہاں کے جوڑے اور گھوڑے اور توڑے کیسے ہیں وہ جب آنکھوں سے اجل ہوتے ہیں تو اسی دنیا کی وہ مچھر کے پر کا دس ماں یا پچاس ماں کتنا حصہ بنتا اسی پہ ریج رہے ہیں اسی پہ نازا ماشاء اللہ یہ تو بہت ماشاء اللہ یہ تو بہت ماشاء اللہ یہ تو بہت کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں جی لگے اصل جگہ تو وہ ہے اور اسی لیے کہا کہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں ولکم فیحا ماتی انفسکم ولکم فیحا مات درون تمہاری جی کی ہر چاہت کے پورا ہونے کی جگہ آخرت ہے جنت ہے ہاں کب ہوگی کہ دنیا جو ہے وہ احکامات کے پورا کرنے کی جگہ ہے یہاں جو جتنا پابند شریعت کا اور سنت کا اور اس میں کہ شریعت سنت کی پابند وہ ہوں گی اور شریعت سنت کے پابند وہ مرد ہوں گے وہ تاجر ہوں کاشتکار ہوں منسٹر ہوں کوئی عہدے کے مالک ہوں زمیندار ہوں دولتوں میں ارب پتی کھرب پتی پدم پتی سنگ پتی ہوں لیکن کہ وہ ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا کہ ایمان کیا ہے کہ جن کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو نہ روٹھے تیرا روٹنا ہے غزب تو نہ روٹھے تیرا روٹنا ہے غزب اللہ روٹ گئے اللہ ناراض ہو گئے کہ پھر کہیں کہ نہیں اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ میں دو خاندان تھے اوس خزرج اور ان میں ایک سو بیس سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی دونوں خاندانوں میں کتنی جانیں کتنا خون کتنے جوان کتنا مال برباد ہو چکا تھا اور کہیں سے کہیں ان کو صلح کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دونوں کو دو باتیں بتائی حضرتوں کو بھی اوسیوں کو بھی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تم دو کام کر لو تو تیسرا تمہارا جتنا کام ہے وہ سب اللہ کریں گے پہلی بات یہ بتلائی من و بین اللہ ما و بین اب او کما قال علیہ علی سرات جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لیا اللہ خود اس بندے بندی کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے پھر انسان تو انسان اور اپنے تو اپنے دو دشمن بھی دوست ہو جائیں گے اور پھر انسانوں سے گزر کے جن بھی تابع ہو جائیں گے لیکن کوئی عمل مت پوچھنا مجھے کہ مول صاحب جن تابع ہونے کا عمل کیا ہے وہ یہی ہے ایمان والے بنو اور تمہاری خدمت کے لیے ہیں جب فرشتے خدمت کے لیے ہیں ابھی دین سیکھا نہیں دین کا کوئی حق پڑھا نہیں صرف مجھے دین سیکھنا ہے مجھے ایمان سیکھنا ہے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز سیکھنی ہے حضور والا علم مجھے اپنے سینے میں لے کر زندگی میں جگہ دینی ابھی اس کا ارادہ کیا قدم اٹھایا اور وہ نورانی مخلوق فرشتے انہوں نے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھائے آپ جب کسی کا اکرام کرتی ہو تو ان کے لیے بستر اچھے بچھاتی ہو چادریں بدلتی ہو اور قالین گھروں میں قالین بچھاتے ہوں بچھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو کارپیٹ کارپیٹ اور کارپیٹ بھی کہاں کہاں سے آتے ہیں فلاں جگہ اٹلی کا قالین کہاں کا جرمنی کا فلانا جرمنی کا فانوس اور نہ جانے کیا کیا جس طرح مہمان کا اکرام اور لوگ کہ یہ ابھی اس نے دین سیکھا نہیں علیف پڑھا نہیں ہے الحمد کہا نہیں ہے مجھے دین پڑھنا ہے دین سیکھنا ہے دینی زندگی گزارنی ہے جس پر میرا مولا مجھ سے راضی ہوتا ہے اس ارادے سے قدم اٹھایا اور فرشتے تابع ہو گئے جب فرشتے تابع ہو گئے تو بیچارے جینوں کا کیا ہے وہ تو ویسے جب مچھلیاں دعائیں کرتی ہے چونٹیاں دعائیں کرتی ہے فرشتے دعائیں اور استغفار کہتے یستغفرون وہ عرش کے اٹھانے والے حملت العرش وہ استغفار کرتے ہیں ان ایمان والوں کے لیے کہ اس کا ارادہ کیا اور اس ارادے میں کہ پورے دین میں بنیاد جو ہے پہلے ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک سبق پڑھایا جیسے ابا ابراہیم علیہ السلاۃ تسلیم ملت ابی کم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو سما کم المسلم انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مسلمان مرد کیسا ہوا کرتا ہے مسلمان عورت کیسی ہوا کرتی ہے وہ خود نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم کی اور حضرت حاضر اور مسلمان کے گھر کے بچے کیسے ہوا کرتے ہیں پورا نمونہ سیرت ابراہیم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ تسلیم جو ہمارے تمہارے باپ ہیں یہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا سبق یاد نہیں کرتے ہیں تو حافظ جی کہتے ہیں کان پکڑو اٹھک بیٹھک کرو چھٹی بند ہے نی اور اگر سبق پڑھایا اور کہا جاؤ یاد کرو بلایا سبق سناؤ ماشاء اللہ توتے کی طرف سنا دیا فر فر فر فر فر حافظ جی جیب میں سے چاکلیٹ نکال کے دیتے ہیں واہ واہ واہ واہ واہ واہ حضرت ابراہیم اعلی نبینا علیہ مسرات تسلیم نے چونکہ مردوں کے بھی عورتوں کے بھی وہ باپ ہیں انہوں نے پہلے دن سبق پڑھایا تھا کہ بچوں ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا ہے جو ہم نے دیکھا ہے جیسے معصوم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تو آنکھیں بھی بند ہوتی ہے ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا جس کوٹھی اور جس بلڈنگ میں پیدا ہوا وہ بھی نہیں دیکھی تو کہتے ہیں منہ ابھی آنکھیں بند ہے جب آنکھ کھلے گی ابا اما کوٹھی بلڈنگ کاریں اور آگے کہ آسمان زمین چاند سورج فیکٹریاں اور کارخانے اور یورپ اور امریکہ اور انگلینڈ اور یہ اور وہ سب دیکھے گا منہ تو نے ابھی کچھ نہیں دیکھا ہے جو میں نے دیکھا میں نے دیکھا نمرود کو اور نمرود کی حکومت کو کہ ایک اکیلا پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود کو دیکھا فوجیں دیکھی اس کے کر و فر دیکھے اور اس کی دولتیں دیکھی اس کے ہتھیار دیکھے اس کے اس کی فوجیں دیکھی اور اس کو کیا دیکھا اس کے بعد پھر وہ تو زمین پر تھا آسمانی نظام کو دیکھا چاند دیکھا سورج دیکھا ستارے دیکھے لیکن سارے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا انی وجہ تو وجہ سماوات حدیفہ رما انمین المشرقین یہ نمرود کی شکل ہو یا آسمان کی شکل ہو فوجیں ہو یا ہتھیار ہوں دولتیں ہوں یہ تو سب مخلوق ہے اور جو مخلوق اپنے پیدا ہونے میں دوسرے کی محتاج ہو اور پیدا ہونے کے بعد اپنے باقی رہنے میں دوسرے کی محتاج ہو اور باقی رہنے کے ساتھ اپنے اندر کی تاثیر کے ظاہر کرنے میں محتاج ہو اس لیے بتا دیا تھا کہ نمرود نے جلانے کے لیے آگ جل جلائی تھی کہ بلاؤ اس کو کہاں ڈالو اس کو اور آگ کیسی جلائی تھی دنیا میں ابھی تک ایسی کوئی آگ جلی نہیں ہے امریکہ کے جنگلوں میں آگ لگی اور آسٹریلیا میں لگی اور فلاں لگی اور یہ نمرودی آگ ابھی تک کہیں نہیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی میلوں اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا اس آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ڈالے جانے کے وقت میں این وقت میں اب گرے اور تب گرے اب گرے اور تب گرے ابراہیم اللہ کے خلیل تھے اللہ کے دوست تھے پیار آیا جبیل امین علی اصلاۃ تسلیم کو آپ فرمائے تو آپ ہم بجھا دیں چلو چلو کلمہ بگاڑنے آئے ہو تم کون ہو میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر نمرود مخلوق ہے تو تو جبریل تو بھی مخلوق ہے میرا رب میری ضرورت کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے حسب اللہ حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ سارے سبق ہیں ابا کے اولاد کے لیے بچوں حالات تو آتے ہیں کبھی تنگی کے کبھی فراخی کے کبھی بیماری کے کبھی تندرستی کے کبھی عزت کے کبھی ذلت کے کبھی حالات موافق ہوتے ہیں کبھی مخالف ہوتے ہیں حالات تو بہت آتے ہیں تمہارے باپ کو تو دیکھو ایک طرف نمرود تو پیدا ہونے ہی نہیں دینا چاہتا ہے ایک طرف آگ جلا رہا ہے اور کیسی کیسی تمہارے باپ پر کیا کیا حالات آئے لیکن جو جو رب تمہارے باپ کا وہی رب تمہارا بھی حسب اللہ نعم الوکیل سبق پڑھا کے جا رہا ہوں ہر موقع پر اس لیے امام شاہلی رحمت اللہ علیہ نے ایک وظیفہ بتلایا ہے عورتیں وظیفے بہت پوچھتی رہتی ہیں ہاں. اور اب میں من تو خاص طور پر بہت پوچھتے ہیں تکے کے نیچے سے نوٹوں کی گڈی نکلے وہ بتاؤ امام شاہلی رحمت اللہ علیہ ایک سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آدمی فجر کے بعد مغرب کے بعد سات مرتبہ ایک مرتبہ یہ کہے اب پھر بڑی مشکل ہے کوئی بات بتاتا ہوں ہم کو لکھ دو ہم کو لکھوا دو اب میں کہا تو ہمارے پاس وقت ہے سننا ہو تو سن لو یاد کر سکو تو یاد کر لینا ستر العرش مسبول علینا ستر العرش مشبول علینا عرش کا سایہ میرے سر پر ہے عرش کا پردہ میرے سر پر ہے وہ آئین اللہ ناظرت الینا اللہ کی نظر کرم میری طرف متوجہ ہے وہ آئین اللہ ناظرت الینا وہ بحول اللہ لائق دل عہد علینا اللہ کی مدر سے اللہ کی مدد سے مخلوق کی کوئی شکل مجھ پر غالب نہیں آ سکتی وَبِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ محیط اللہ ہی انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیں گے اس کے بعد سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوں علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم فرماتے تھے امام شادلی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جس نے صبح شام سات مرتبہ یہ پڑھ لیا اسے کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز اللہ نے ہم نبی کے واسطے سے چھوڑی نہیں اللہ اکبر خیر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ تسلیم نے پہلے دن سبق یہ پڑھایا کہ بچوں تم نے کچھ نہیں دیکھا ہے تم جو دیکھ رہے ہو تو مچھر کے پر کا پتا نہیں کون سا تمہارے کمپیوٹروں کے حساب بھی ختم ہو جائیں گے اتنا مچھر کا پر ہے یہ تو تمہارے پاس ہے یہ ریجنے کی چیز نہیں ہے یہ جانے کھپانے کی چیز نہیں ہے یہ وقت لگانے کی چیزیں نہیں ہے یہ تھکنے پچڑے مرنے کھپنے کی چیزیں نہیں ہے میں نے جو دیکھا انی وجہ تو وجہ وہ اللہ جس نے نمرود کو بھی پیدا کیا جس نے آسمان بھی پیدا اور وہ کتنا بڑا ہے اور وہ کیسی قدرت والا ہے قیامت تک آنے والے سارے مردوں عورتوں کو نمرود جیسا بنانا چاہے نمرود سے دسیوں گنا دولتیں حکومتیں دینا چاہے وہ امن شی اللہ اندنا خزاں ہمارے پاس تو ہر نعمت کے بے پناہ خزانے ہیں کہ سارا دینے کے بعد بھی اتنی کمی جتنا کوئی آدمی سمندر میں سوئی ڈال کر کے دیکھے کہ اس کی نوک پر کتنی پانی کی تری آئی بچوں بچوں میں نے وہ دیکھا ہے میں تمہیں اس کا سبق پڑھا کے جا رہا ہوں اگر یہ سبق یاد کیا تو حافظ تو جیب میں سے چاکلیٹ دیتا ہے خالق و کائنات خالق کائنات تمہارا خالق و مالک اپنی رحمتوں کے مغفرتوں کے اداد و دہش کے عطایا کے انعامات کے خزانے تم پر بہا دے گا ولو اللہ القرا منو و ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض خود اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر یہ بستیوں میں رہنے والے آبادیوں میں رہنے والے یہ مرد و عورت یہ دو کام کر لیں ایمان بناویں اور اللہ کا ڈر پیدا کر لیں تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے ہاں جب حافظ جی ناراض ہوتے ہیں تو انگوٹھے بھی پکڑواتے ہیں اٹھک بیٹھک بھی کراتے ہیں کھانا بھی بند کر دیتے ہیں صاحب کوئی تعویذ دو کاروبار ٹھپ ہو گئے پتہ نہیں کیا ہو گیا کسی نے کچھ کر دیا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا تو خود ہی بھوت ہے تو نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا رحر الفساد البر والبحر الفساد فی البر والبحر بما قسمت عید الناس لیذیقہم بعض الری عملو لعلہم یرجعون جتنا بگاڑ جہاں جہاں وہ کاروبار میں ہو وہ گھر میں ہو وہ خاندان میں ہو صوبے میں ہو ملک میں ہو عالم میں ہو جتنا بگاڑ جس جس لائن کا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی ہے تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے اور پھر کرم کی بات بتائی قہم بادل لذی عاملو یہ تمہارے سارے گناہوں کی تمہارے سارے پاپاؤں کی تمہارے سارے کرتکوں کی ساری سزا نہیں ہے یہ تو صرف سزاؤں کا مزہ چکھا رہے ہیں یہ بے چینی یہ پریشانی یہ حیرانی یہ تو سزاؤں کا مزہ ہے جیسے ایک ہے پیٹ بھر کے کھانا اور ایک ہے ذرا چکھ لینا ہے نہیں اور یہ بھی کتنا بڑا کرم کہ یہ ہم تمہارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ہم کوئی ظالم ہیں کان رب بس اللہ اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں کہ کیوں کیا لعلہم یرجعون وہ ہے تمہارا خالق وہی تمہارا مالک اس نے تمہارے لیے ساری کائنات بنائی وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس سے اپنا رشتہ جوڑ لو اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو فرمایا تھا اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو ٹھیک کر لو کہ اللہ کے ساتھ کا معاملہ کہے سے ٹھیک ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کے معاملے کی ٹھیک ہونے کی جو جگہ وہ تو دل کی بوٹی ہے اللہ نفیل سے مدغا ہر ایک کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے جب وہ بنتی ہے تو سارا بدن بنتا ہے جب وہ بگڑتی ہے تو سارا بدن بگڑتا ہے اللہ کہ وہ جسم کی بوٹی اللہ وہی القلب وہ دل وہ دل ہے دل بنا لو کہ دل کا ایسے بنتا ہے کہ دل بنتا ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے چونٹی سے لے کے جبریل تک ہر ایک سے کہو کہ تمہارے رہنے کی جگہ یہ نہیں ہے سب باہر یہ دل مجھے میرے مالک نے اپنے لیے دیا ہے میرے خالق نے اپنے دیا ہے اس میں اللہ ہی کی عظمت ہوگی اللہ ہی کی بڑائی ہوگی اس کے خزانے اس کا کرم اس کا فضل اس کی صفات اس پر ایمان رزاق ہے تو وہ اپنی قدرت کے ساتھ حفیظ ہے تو اپنی قدرت کے ساتھ جو کچھ ہے بس یہ دل اس نے صرف مجھے لے دی کہ اللہ کے ساتھ کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے جب اللہ کے ہر غیر کو دل سے نکال پھینکے اور اللہ کو دل میں بسا دے پھر اللہ انعام کیا دیتے ہیں تو صحابہ میں ہے یہ بات اللہ کے جس غیر کو دل سے نکالا جاتا ہے اللہ اس کو پیروں میں ڈال دیتے ہیں مسخر کر دیتے ہیں اور جس غیر کو دل میں بٹھا دیتے ہیں اس کو سروں پر چڑھا دیتے ہیں سروں پر مسلط کر دیتے ہیں جس کا نام آج کل کی زبان میں ٹینشن میری صاحب کچھ پتا نہیں چلتا ہے میں نے چیک اپ بھی سارا کرا لیا بلڈ رپورٹ بھی بہت اچھی ہے یورین رپورٹ بھی بہت اچھی ہے اور نبز بہت صحیح چل رہی ہے دل کی دھڑکنے بھی صحیح پتہ نہیں کیا بات ہے کچھ کسی نے کچھ کر دیا ہے صبح سے شام تک تو تک کرتا رہتا کہ نہیں وہ ان کی طرف سے ہے جیسے اللہ بکر اللہ تطمئن ان جب اللہ کا دھیان ہر وقت رہتا ہے تو پہلا انعام دلوں پر سکون کی تہیں جم جاتی ہے ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين جب یہ دل اللہ کی یاد سے اللہ کے دھیان سے اللہ کی عظمت سے اللہ ہی کرنے والے اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ جب اس سے غافل ہوتے ہیں تو ایک قرین شیطان مسلط ہو جاتا ہے سارے نسخے بھی بتا دیے مدینے والوں کو حضور پاک سرسم نے یہ دو باتیں بتائی ایک ایمان بنانے پہ لگ جاؤ اسی لیے تشکیلیں جہاں مردوں کی ہوتی ہے وہاں عورتوں کی بھی ہوتی ہے نہیں یہ ہماری جو دعوت کی محنت ہے سیدھی سادی آسان سی مرد جو ہیں وہ ہر سال کے چار مہینے چلے مہینے کے تین دن روزانہ کی دو تعلیمیں ہفتے کی دو گشتیں مسجدوں کو آباد کریں مسجدوں فارغ وقت مسجدوں میں دیں گھروں میں مستورات نمازوں کا اہتمام گھر کی تعلیم صبح شام کی تسبیحات مصنون دعائیں اپنے بچوں کی دینی تربیت اور پھر ہر تیسرے مہینے تین دن ہر تیسرے سال دو مہینے ملکوں کے اور کم سے کم چلا یہ جو یہ وہ راستہ ہے جس سے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اصل مسئلہ جیسے دو زندگیاں دنیا کی اور آخرت کی اس میں اصل زندگی دنیا کی وہ آخرت کی ہے لیکن دار و مدار سارا اس کا دنیا کی زندگی پر ہے ایسے ہی ہر مرد و عورت میں دو چیزیں ہیں جسم اور روح لیکن اس جسم کا سارا دار و مدار روح پر ہے جیسی روح ویسے فرشتے مسل مشہور ہے کہ پھر اسی پر بنے گی اسی لیے دونوں کی غذا بنائے کہ جسم جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے بنیں گے اس کی ترقی ہوگی تندرستی کھانا پینا اور ساری چیزیں لیکن روح کہ اس کی غذا قرآن ہے کہ جتنی قرآن زندگی زندگیوں میں آئے گی اتنی روحیں نورانی پاکیزہ صاف ستھری اور پھر اسے یہاں سکرات سے لے کے وہاں تک جتنا معاملہ ہوگا وہ روحوں کے اعتبار سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اوس و حضرت کو نہیں بتایا اس لیے کہ حضور اکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں عمار صلاح اللہ کا کا فتح سارے انسانوں کے لیے اور بھیجا بھی رحمت للعالمین سب کے حق میں رحمت بنا کر آپ کی ہر ادا میں آپ کی شریعت کے ہر حکم میں آپ کی ہر سنت میں راحت ہی راحت نور ہی نور برکت ہی برکت پیار ہی پیار تو وہ اس وقت مخاطب تو تھے مدینے کے وہ دونوں خاندان لیکن ساری دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے تمہارے سارے جھگڑے سلح سے تمہاری ساری پریشانیاں اطمینان سے تمہارے سارے دکھ سکھ سے تمہارے سارے حالات کی خرابی سعادت مندی سے اور حالات کے سدھار سے بدل جائے گی تم دو کام کر لو اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لو ایمان بنا لو اللہ کا خوف پیدا کر لو اور دوسری چیز ان کو اور اس حضرت کو آنے کے بعد آپ نے مدینے میں زمینیں نہیں بانٹی یہ پلاٹ تم رکھ لو یہ پلاٹ تم رکھ لو یہ ٹکڑا تمہارے پاس یہ کپڑے تم رکھ لو یہ کپڑے تم رکھ لو یہ پیسے تم رکھ لو لڑو مت نہ کپڑے بانٹے نہ زمینیں بانٹی نہ پیسے بانٹے دونوں کو مردوں کے لیے پہلی شک کی نماز کا ثواب بتلایا تکبیر اولا کے ساتھ کی پانچ وقت کی نماز کا ثواب بتلایا تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کا ثواب بتلایا اب سی بھی بھاگا آ رہا ہے خزر جی بھی آ رہا ہے اور دونوں کو پہلی صف چاہیے جو جو شریعت سے پہلے حضور کی تشریف آوری سے پہلے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کو تیار نہیں تھے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ صف بھی بناؤ اور صف ایسی بناؤ کہ کندھے سے کندھا ملاؤ جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو اب اوسی خزر جی کے کندھے سے اور خزر جی اوسی کے کھندے سے جو سورج دیکھنے کو تیار نہیں تھے اب یہ پہلی تکبیر اولا کے لالچ میں بعضوں نے بعض صحابہ نے چاہا کہ ہمارے گھر مسجد سے دور ہیں ہم قریب میں آ جائیں مسجد کے آپ نے فرمایا نہیں جہاں ہو وہیں رہو تمہارے ہر قدم پر یہ ہے یہ ہے بتایا اب وہ قدم قدم اٹھا رہے ہیں اور ایک اندر میں بشاشت ہے میرے اس قدم پر مجھے یہ میرے اس قدم پر یہ جو جتنا دور سے جا رہا ہے نماز کی صفوں میں کھڑا کیا فضائل بتلا کر کے تعلیم کے حلقوں میں بٹھایا اوسی خزرجی جی کو قرآن پڑھا رہا ہے خزرجی جی اوسی کو قرآن پڑھا رہا ہے اس ایمان کا اس تقوی کا اس مسجد والے اعمال کا اس لیے عورتوں سے کہا کہ ان کی مسجد ان کا گھر کا کونا اور مردوں کے لیے وہ مسجد اعمال دونوں کے ایک یہ بھی نمازیں پڑھیں یہ بھی تعلیم کریں یہ بھی قرآن پڑھیں پڑھائیں سیکھیں سکھائیں یہ بھی مصنون دعائیں مانگیں یہ بھی اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں یہ بھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کریں تیسرے مہینے تیسرے سال اور مقامی کام میں یہ سارے اعمال کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس کا پہلا انعام یہ ہوگا ان عامل الصالحات سیج الحم الرحمان ودا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جہاں بھی کہ اس ایمان کے بدلے میں سب سے پہلے اللہ پاک آپس میں محبت دیں گے اور بدھ کہتے ہیں عاشقانہ محبت کو کہ دل اس کے بغل لگتا ہی نہیں ایک دوسرے سے ایسی محبت سب کو ان دو سبقوں پہ ڈالا اور انہوں نے وہ سبق یاد کر لیے کٹر سے کٹر خدا رسول کا دشمن مدینہ منورہ میں آتا تھا اور وہ جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھتا تھا تو تعجب میں ہوتا تھا کہ یہ دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں یا یہ الگ الگ خاندان کے لوگ ہیں یہ ایمان لاتا ہے یہ تقوا لاتا ہے کپڑوں سے چیزوں سے پیسوں سے دل نہیں جڑتے اس لیے کہ ہر چیز کے دلوں ہر چیز کے جڑنے کے سامان الگ ہیں کپڑا سوئی تاگے سے جڑتا ہے لوہا ویلڈنگ سے جڑتا ہے لکڑی میخوں اور کیلوں سے جڑتی ہے کاغذ گون سے چپکتا ہے دل ایمان و اعمال سے جڑتے ہیں جب یہ تقوی پر ایمان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے آپس میں محبتیں بھی ہوں گی تمہارے دلوں میں چین و سکون بھی ہوگا اور پھر تم چاہتے ہو کہ ہم امن سے رہیں ہر وقت فلاں جگہ ڈاکہ پڑا فلاں جگہ چوری ہوئی بینک ہی پورا لٹ گیا اور کیا ہوا چلتی گاڑی کو روک کر کے ہتھیار دکھا کر کے ساری دولت لوٹ گئی یہ ساری تمہاری تو یہ تمہاری لوٹ مار سب ختم ہو جائے گی ان الدی الدین آ منو ولم ظلم اللہ لہم لحم المگ محتدون ایمان پر امن کی چادر ایسی تنے گی کہ مشرق مغرب اسی لیے ہماری دعوت عالم پورے کے لیے ہے لیکن پورا عالم یوں کہتا ہے کہ ہم جا ہم تو جانتے ہم سننا دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان کہاں ہیں اسلامی زندگی والے کہاں ہیں اب میں تمہیں ایک قصہ سناؤں ہمارے گاؤں کا ہمارے گاؤں میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے غیر مسلم اور تھے بہت کٹر دار لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو گمراہ اللہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی دکان کے برابر میں ان کی بھی کلینک تھی وہ ہماری دکان تھی اس میں وہ کرائے سے کبھی کبھی والد صاحب ان کو کچھ کتاب پڑھنے کے لیے دیتے اور وہ ڈاکٹر آدمی تھا قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا اور کتابیں بھی پڑھی اور بہت دل اس کا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدینی رحمت اللہ علیہ کاوی آئے تھے سابرمتی جیل سے رہا ہو کر حضرت کا جلسہ تھا جن کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے یہ ڈاکٹر صاحب ان کے گھر پر گئے اور حضرت کے ہاتھ پر حضرت کے ہاتھ پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا یہ جب چپکے سے دن بھر نمازیں بھی دن بھر کی نمازیں گھر آ کے قضا کرتے تھے چھپ کے رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے ان کی ماں جو تھی وہ بہت ناراض یہاں تک کہ عام طور پر گاؤں میں رواج ہے کہ جو کھانا کھانا کھانے کے بعد بچ جاتا ہے وہ فقیروں کو مانگنے والوں کو یا ان کی ماں یہ روزہ نہ رکھے شہری نہ کرے اس کے لیے سارا بچا ہوا کتوں کو ڈال دیتی اور یہ بیچارے کبھی بغیر شہری کے روزہ رکھتے سارے دن کی نمازیں گھر میں آ کے اور عجیب بات یہ ہے کہ روزانہ کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کے کمرے الگ الگ آج نماز ماں کے کمرے میں آج بیوی کے کمرے میں آج بڑی بیٹی کے کمرے میں آج بیٹے کے کمرے میں اس طرح پڑھتے ہیں رات کو گہری نیند سب سوتے تو یہ جاگتے اور نماز پڑھتے اور سجدے میں بہت روتے پروردگار یہ میری ماں ہے یہ میری بیوی ہے میرے بیٹے ہیں میری بیٹیاں ہیں اگر ان کو ایمان نہ ملا تو یہ کیسی جہنم کی آگ میں کبھی ایسے ہچکیاں مار مار کے روتے کہ ان کی رونے سے ان کی آنکھ کھل جاتی خیر اللہ نے کرم کیا اب وہ وہاں رہتے تھے ان کو ہوا کہ بھائی اصل تو چیز سمجھ میں آتی ہے ماحول سے مجھے کوئی ایسا کوئی گاؤں کوئی محلہ کوئی شہر کوئی خاندان کوئی ایسا ملے جن کے ماحول سے میرے بیوی بچے بھی اور ہم سب اسلام سمجھیں کہ اسلامی زندگی کیا ہے بہت کوششیں کر کے راندے رائے وہاں رہے وہاں بھی وہ بات نہیں ملی پھر سورت میں رہے سورت میں بھی اور بہت ساری کوشش کی چھاپی کا اجتماع ہوا تھا مولانا علی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کر گئے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے تو تشکیل جب ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت آج کے بعد میں ہر رمضان اللہ کے راستے میں گزاروں گا اور وہاں سے وہ رمضان قریب تھے چلے میں گئے مولانا علی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کھڑا کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے تاثرات بیان کریں اب مول صاحب مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو میں تو نو مسلم ہوں آپ لوگ ہی قرآن حدیث والے مسلمان سب نہیں آپ اپنا تاثر بیان کرو ڈاکٹر صاحب نے تاثر بیان کیا کہ میں تو ڈاکٹر ہوں میں نے تمہاری کتابیں قرآن بھی حدیث بھی اس کا مطالعہ کیا اسٹڈی کی قرآن نے جو زندگی دی ہے مسلمان کیسا ہو مسلمان عورت کیسی ہو مسلمان مرد کیسا ہو اس کا گھر کیسا ہو اس کی زندگی کیسی ہو اس کے معاملات کی صفائی کیسی ہے اس کا رہن سہن کیسا یہ سارا پڑھ کے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک بہت شاندار باغ ہے جس میں قسم قسم کے پیڑ اور درخت ہیں کہیں آم ہے کہیں سیب ہے کہیں انگور کے خوشے ہیں کہیں کیا ہے کہیں کیا ہے دوسری طرف دیکھا تو کہیں گلاب ہے کہیں یاسمین ہے کہیں رات کی رانی ہے تیسری طرف دیکھا تو پانی کے چشمے بہ رہے ہیں ہوائیں چل رہی ہے خوشبو آ رہی ہے اور ایک سکون کی جگہ اسلام مجھے ایسا معلوم ہوا جب مسلمانوں کو میں نے دیکھا تو آپ لوگ برا نہ مانے انہوں نے کہا برا نہ مانے لیکن ایسا معلوم ہوا کہ یہ باغ یہ آم یہ سیب یہ ناشپاتی یہ انگور کے خوشے یہ گلاب و یہ آسمین اور یہ رات کی رانی اس کے دروازے پر کتا بیٹھا ہوا تھا جب کوئی اس باغ میں جانے کو کسی کا جی چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سکون لے لیں کچھ جیسے لوگ جاتے ہیں نا فریش ہونے کے لیے پارکوں میں اس میں اس میں جب کسی نے ارادہ کیا کہ اس باغ میں جائیں تھوڑے اس کے پانی کی پانی کی لہریں دیکھیں چشمہ بہتا ہوا دیکھیں اس کے پھلوں سے اس کتے نے اتنی زور سے بھونکا اس کو اور کپڑے پھاڑ دینے کو تیار اور کاٹ لینے کو تیار کہ اس کو تو باغ سے کوئی تعلق نہیں نہ یہ آم کا مزہ جانتا ہے نہ سیب کا جانتا ہے نہ انگور جانتا ہے نہ رات کی رانی کو جانتا ہے خود کرتا نہیں ہے خود کو اس کو اس سے واسطہ نہیں کوئی بھلا آدمی کوئی کوئی آنا چاہتا ہے تو زور سے اتنا بھونکتا ہے کہ وہ آتا ہوا رک جاتا ہے آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں اس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اسلام کا مطالعہ کیا اسلام کیسا لیکن مسلمان کیسے ہیں ان کے تاجر ان کے مالدار ان کی جوان کماری بچیاں ان کے ان کے محلے ان کی گلیاں ان کے گھروں کی شادیاں کہ وہ ان کی زندگی ایسی کہ جیسے بھونکتے ہوئے کتے کوئی آنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتا میری محترم دینی بہنوں ابھی بھی اس کا لڑکا ہے یہاں وہ ان کا انتقال ہو گیا پھر قاضی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اب ہمارے یہاں ہم تو پرانے مسلمان ہیں نا نہ مسلم کی لڑکی کو سے تو شادی کرنا ہی ایپ سمجھتے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بچوں کی شادیاں کرائی تھی اسماعیل بھائی کے بچوں سے لمبا مسئلہ ہے ابھی ان کا بیٹا ہے مجھے کہا ملا وہاں مسجد میں رمضان میں تو میں نے اس کو بلایا گھر پر محمد اس کا نام ہے الحمد وہ اس کی بہنیں اس کا گھر وغیرہ سب آباد میری محترم دینی بہنوں اچھے پوشاکوں سے اچھے جوڑوں سے اچھے مکانوں سے اچھے فرنیچروں سے زندگیاں اس سے اچھی نہیں بنتی زندگی بنتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری سے آپ کی غلامی سے آپ کی والی شریعت پر عمل کرنے سے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک قمیض تھی آج کے حساب سے اس کی قیمت دس پندرہ روپے مشکل سے بنتی ہوں گی مدینہ منورہ میں جب کبھی کسی انصاری کے گھر شادی ہوتی کوئی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا تو اس کو دلہن بنانے کے لیے مجھ سے یہ قمیص مانگی جاتی تھی اور اس کو وہ قمیص پہنا کے دلہن بنا کر اس کے شوہر کے گھر بھیجا جاتا تھا میری اس قمیص سے مدینے کی سینکڑوں لڑکیاں رخصت ہوئی دلہنیں بنی ان کے گھر آباد ہوئے میری قمیص واپس آ گئی اس ایک قمیص میں سب کا اور مرتبہ ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بسریا بن جائیں تہجد گزار ہو جائیں اور نہ جانے کیا کیا ہو جائیں اس ایک صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتی کپڑوں سے زندگیاں نہیں بنا کرتی جوڑوں زیوروں سے نہیں بنا کرتی وہ اندر کی مایا ہے اللہ کا خوف ہے تقوا ہے توکل ہے صبر ہے شکر ہے آخرت پر نظریں ہیں اللہ رسول کی محبت ہے حرام سے بچنا ہے حلال کو اختیار کرنا ہے کہ اس سے زندگیاں بنتی ہے اور وہی وہی غذا ہے روحوں کی کہ جب اس سے روحیں پاک ہوتی ہیں تو انہیں یہاں سے لے کے وہاں تک آسانیاں اور پھر ان کو جو جنت کے جسم دیے جائیں گے وہ اس کی حدیثوں میں تفصیل آتی ہے میری محترم دینی بہنوں میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ایک کی دو زندگیاں ہیں ایک مرنے سے پہلے ایک ایک ایک مرنے کے بعد کی اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے جیسے ہر ایک کے پاس جسم اور روح ہے کہ اصل اس میں روح ہے جیسے یہ مٹی کا جسم مٹی میں مل جائے گا لیکن آخرت میں جو جسم ملیں گے وہ روحوں کے اعتبار سے ملیں گے روح کی غذا کے لیے اللہ نے شریعت اور سنت دی ہے قرآن دیا ہے اس کے احکامات دیے ہیں یہ زندگی زندگیوں میں آ جائے اس کی محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے اسی کے لیے سارے نبی اپنے ساتھ دین اور دین کی محنت لائے اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین لائے اور دین بھی کامل لائے نبوت بھی آپ کی کامل کا آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں جیسے آپ کی شریعت کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے اور پھر جو لائے وہ اپنے ساتھ لے نہیں گئے عرفات کا میدان ہے آپ کا آخری حج ہے آپ امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور امت کو تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن لے کے جا رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ میں یہ قرآن آنکھوں کا آنکھوں میں کانوں کا کانوں میں قرآن کے جو احکامات ہیں تمہاری کمائیوں میں تمہاری شادیوں میں تمہارے گھروں میں تمہارے رہن سہن میں یہ قرآن عملی طور پر زندہ ہو اس کی محنت بھی اس کی دعوت بھی تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں اسی لیے محنت کرتے رہیو تھکتے رہیو جان مال کھپاتے رہیو حوض کوثر پہ آ کے ملیو اپنے بدلہ وہاں سے لیجیے ایسا جام پلاؤں گا کہ پھر کہاں کی پیاس کہاں کی بھوک اصل زندگی وہ ہے لیکن میری محترم دینی بہنوں یہ سب اس وقت آسان ہے جب ایمان بالغیب ہو اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے داغل کل کتاب الار بفی حد المتقین الدین یقمنون بالغیب دلوں کی دنیا میں یقین اللہ نے جتنی غیب کی باتوں کی خبریں دی ہے اللہ کے رسول پاک علیہ وسلم نے اچھے عملوں کا بدلا برے عملوں کی سزا جنت دوزخ عذاب ثواب جو کچھ اس پر اس کا یقین دلوں میں اور یقین سلا کہ جو جسم نمازوں میں استعمال ہوتا ہے آنکھیں قیام میں کہاں دیکھے رکو میں کہاں دیکھے سجدے میں کہاں دیکھے کہ اس جسم پر پوری پابندی ہو نماز کے باہر گھر میں ہیں ماں باپ سامنے ہیں بیوی بچے ہیں جوان کنواری بیٹی سامنے ہے کنواری بہن سامنے ہے راستے میں چل رہے ہیں کوئی اجنبی عورت ہے کوئی اجنبی مرد ہے کہ نماز کے ذریعے اپنے جسم کا استعمال شریعت سنت کے مطابق ہو اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو خرچ کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں کو اللہ نے مہر لگا دی سرٹیفکیٹ دے دیا الا اللہ ہدم رب و الا هم المفلحون یہ ہیں ہدایت پر اور یہ ہیں کامیاب ان کو اس لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے اپنی ترتیبیں بنائیں ہیں کھانے کو کمانے کو بیوی بی بچوں کو شادی بیاہ کو قرآن نے حدیث نے نبی نے خدا نے رسول نے منع نہیں کیا ہے لیکن ہر ایک کے لیے شریعت سنت دی ہے حدود دی ہے احکامات دیے اس میں رہ کر اگر کرتے ہیں تو پھر کاروبار بھی برکت والا اور اس میں بھی اللہ کی مدد ہے اور وہ بھی قیامت میں نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زمینوں پر جو بدلہ ملے گا اور جتنا ثواب ملے گا کہ سب اللہ نے منانے کیا شریعت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے نبوت والی محنت کی ذمہ داری ہر بچے بچے جیسے قرآن قرآن میں جہاں بھی یا یادین آمنو ہے یہ کون کہہ رہا ہے یا آمنو اللہ کہہ رہے ہیں سیدھے بات کر رہے ہیں اللہ پاک ہمارے اس بچے سے یا یادین آمنو کتنی بڑی سعادت ہے چار سال کی بچی ہے یا یادین آمنو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی کسی عہدے دار سے کسی مالدار سے کسی منسٹر سے اگر کوئی بات کر لے تو ہاں میری خود پرسنل کیا میری پرسنل بات ہوئی ان سے پھولے نہیں سماتے ہم سے تو روز صبح شام اللہ پاک بات کرتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے نبی نے کیا دیا ہے خدا ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرماوے ان نعمتوں کی قدر کی توفیق دے ابھی ابھی رمضان مبارک گئے ہیں روزے رکھے تراویاں پڑھی قرآن پڑھے لیکن وہ بہت دنوں سے انتظار میں تھے اندر سے بنایا ہوا تھا جس دن چاند ہوا تھا رمضان کا اسی دن اس کو بند کر دیا تھا اور کہتا اچھی بات ہے تو بہت بزرگ بن رہی ہے رابعہ بصریہ بننے کے چکر میں ہے اور تو جنے بغدادی بننے کو جا رہا ہے اور عمرے بھی کر رہا اور تو حجت بھی پڑھ رہا اور تلا تو تو میری ایک پھونک کا ہے اور تجھے تو ایسی شاپنگ مارکیٹ میں لے جاؤں گا کہ ساری تیری تراویاں سارا تیرا قرآن اور ساری تیری دعائیں سب ایک پھونک میں محترم دینی بہنوں اور بھائیوں وہ تو اس بربادی پر تلا ہوا ہے خدا ہمیں تمہیں ہمت دے توفیق دے جو کچھ توفیق جو کچھ توفیق ہوئی ہے وہ اللہ کے کرم سے ہوئی ہے وہ بنایا ہوا بچا رہے آگے بناتے رہیں ایمان بنتا رہے اللہ کا تعلق بنتا رہے خوف خدا پیدا ہوتا رہے شریعت سنت سیکھتے رہیں اس پر عمل کرتے رہیں اور الخلق آیا اللہ مخلوق اللہ کا کنبا ہے سب سے بڑا فائدہ جو پہنچانا ہے فمن عن النار و الجنت جنت فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کیا گیا وہ ہے کامیاب ہماری مستورات کی جماعتیں بھی وہاں کہاں پرانیوں کا ہمارے یہاں ہاں اب تو تم تو نوساری کے ہو گئے نا تو وہاں سورت والوں کے ہمارے تین محلوں کی پرانی بہنوں سے بات ہوئی تھی اور ان کے ہاں تشکیلیں ہوئی تھی جن کا چلہ جن کے تین دن لگے ہیں وہ دس دن لگا ہوئے تین تین دن کر کے اور جن کے دس دن لگے ہیں وہ چلہ اور جن کا چلہ لگ گیا ہے وہ دو دو مہینے کے اعتبار سے ملکوں کی الحمدللہ کئی نام آئے تھے اور تشکیلیں ہوئی تھی اور یہاں تو بہت زیادہ وہ ہوں گی ماشاء اللہ اچھی پرانی تو وہ بھی تشکیلیں کریں اور مردوں کی بھی الحمد للہ تشکیلیں ہوئی تھی رات کو وہاں موٹا واراچا میں گیا تھا جن کے چار مہینے اب تک ایک ساتھ نہیں لگے میں نے کہا تم گھبراؤ مت تم صرف نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ اللہ سے کہہ رہا وہ تو جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو دیتا ہے تم ارادہ کرو گے اللہ تمہارے لیے اسباب بنائیں گے تو ماشاء اللہ وہ بھی بہت سارے تھے سب کھڑے ہو گئے تو تم سے بھی یہ کہتا ہوں جن کے چار مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ سب سے پہلے جن کے لگ چکے ہیں وہ پیدل اور جن کے پیدل نہیں لگے پیدل بھی ملک میں بھی اور عالم پورا ہماری ذمہ داری میں ہے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی مسجد کا عمومی گش کرو تو نیت پورے عالم کی کرو اور اپنے گھر کے کونے کی تعلیم کرو تو نیت پوری امت اور پورے عالم کے گھروں کی کرو کرنے والے اللہ پاک ہیں جن گھروں میں تعلیم نہیں ہے وہاں تعلیم کا اہتمام ہو کام کرنے والی بہنیں سمجھائیں گی یعنی فضائل اعمال ہیں فضائل صدقات ہیں اس کی تعلیم ہو اپنے بچوں کی دینی تربیت ہو انہیں دعائیں سکھاؤ خود سیکھو جو بہنیں قرآن پڑھی ہوئی نہیں ہیں وہ قرآن پڑھیں سیکھیں جو مرد پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ سیکھیں تو اوپر بھی تشکیل ہو مستورات میں بھی اور یہاں بھی جن کے چار مہینے نہیں لگے ہیں سب سے پہلے وہ کہیں انشاءاللہ ہم چار مہینے میں نہیں کہتا ابھی یہاں سے کھڑے ہو کے چلے جاؤ وہ تمہاری ترتیبیں بنیں گی تمہارے سے تاریخ پوچھیں گے ہوگا اللہ کا شکر ہے رات کو وہاں بھی بہت اچھی تشکیلیں ہوئی وہاں مستورات میں بھی بہت اچھی تشکیلیں ہوئی باہر کے لیے بھی نام آئے اندر کے لیے بھی جن کے چلے نے اب اب تشکیل کا پرچہ جو آئے گا اس سے پتا چلے گا کہ ریزلٹ کیا ہے اور کیا کہتے ہیں کدھر سے کیا ہے مستورات کی طرف سے کیا ہے مردوں کی طرف سے کیا ہے بتلاؤ ہمت کر کے اب میں پانی پلا کے ٹھنڈا کرے گا ابھی تک گرم آیا ہوا ہوں چل چار مہینے لگ گئے تیرے ملکوں میں ایک بار لگ گئے ملکوں میں تو نہیں گیا نا ہاں ملکوں کے لیے کہو اچھا۔ ابھی بھی کیا لگے چلا لگا تین دن لگے دس دن لگے تین دن لگے ہاں پانی پلانا آیا کہ ٹھنڈا ہو جائے ہم سے بت پوچھ تو ہی پہلا نمبر تیرا آئے گا ہاں۔, ہاں بھائی کوئی ایسا ہے اس میں جس کے چار مہینے نہ لگے ہوں ابھی تک نہیں بالکل کوئی زبردستی نہیں کوئی ہے ایسا ارے بولو نا یار کوئی ہے جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ہے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما تو نے بندہ بنایا تھا بندی بنایا تھا نہ جانے ہم کیا بن گئے تو اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اور مولا تو ہمارا رب اور ہمارا مالک اے اللہ ہمیں کیسے کیسے سبق پڑھائے تھے اوروں کے سبق ہم نے پڑھ لیے اور ان کے پڑھے ہوئے ان کو سنا بھی دیے ان کو دکھا بھی دیے دیکھو تم نے ایسے کپڑے پہننے کو کہا تھا ہم نے پہن لیے دیکھو تم نے ایسی شادیاں رچانے کو سکھایا تھا ہم نے کر لی اے اللہ سب کے سبق پڑھ لیے سب پر عمل کر لیا ایک نبی کا سکھایا سبق یاد نہ کیا اور آبا و آدمہ علیہ السلام کا پڑھایا سبق یاد نہ کیا اسی کی وجہ سے اگر حافظ کا سبق نہیں یاد ہوتا تو انگوٹھے پکڑتے ہیں آج پوری امت پریشان ہے اس سبق کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے مولا کریم تو رات کے اندھیرے کو اجالے سے بدلا کرتا ہے آج تک کی ہماری غفلتوں کو اے اللہ دلوں کے نور سے ہدایت کے نور سے ایمان کی قوت و کمال سے اے اللہ اپنی ذات کے خوف اپنی ذات کی عظمت سے بدل کر ہمیں اپنی طرف کھینچ لے ہمیں اپنی طرف کھینچ لے ہماری معاشرت کو پاکیزہ بنا دے اخلاق کو بلند فرما دے ہماری اور آپ کی ذات کے ساتھ کا تعلق اور ہمارا اور آپ کا معاملہ اے اللہ ہر غیر کو اور اس کے تاثر کو دل سے نکال کر اپنی عظمت و بڑھائے آپ کے حکموں کی بڑھائے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی ان کی شریعت سننے کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما لے جتنے جہاں جس طرح کی جس پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہر طرح کی عرضی سماوی داخلی خارجی جنی انسی اے اللہ ہر طرح کی آفتوں بلاؤں مصیبتوں ناگہانیوں ناگواریوں سے اے اللہ شرارتوں اور شریروں سے اے اللہ شاہروں اور شہر سے اے اللہ جادو اور جادوگروں سے اے اللہ بدنیتوں اور اللہ جتنی جتنی خرابیاں اور جتنی شرارتیں اور جتنے فتنے اس سب سے پوری پوری حفاظت فرما دے جن کی قسمت میں توبہ نہیں ہے وہ اپنے عناد پر اپنے سحر پر اپنے جادو پر اور وہ اپنی برائیوں پر اور دوسروں کو ستانے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کی قسمت میں توبہ نہیں ہے ایسوں سے اے اللہ وہ افراد ہوں تو افراد کو خاندان ہوں تو خاندانوں کو اے اللہ برادری ہو تو برادری کو ایک ایک کو چن کر وہ عبرتناک سزائیں تو تو پہلے بھی دے چکا ہے آج بھی تو اسی قدرت کا مالک ہے اس قدرت سے اپنی قدرت سے ان کو سزائیں دے کر اپنی باقی مخلوق پر رحم فرما کر ہدایت کا ایمان کا تقبے کا توقل کا اور تیرے راستے کی نقل و حرکت کا تجھ سے براہ راست جوڑ پیدا کرنے اور تعلق پیدا کرنے اور تیرے خزانوں سے فائدہ اٹھانا اے اللہ تیری مخلوق کے لیے آسان فرما دے ہر بیمار کو شفا دے ہمارے کمزوروں کو قوت و ہمت دے بے اولادوں کے اولاد صالح نصیب فرما جن کو مکان مکان کی ضرورت ان کے لیے مکان دے حلال پاک روزی نصیب فرما گندی ناپاک حرام روزی سے حفاظت فرما جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں پریشان ہیں اے اللہ ان کو اخلاق بھی دے ان کو علم و عمل بھی دے اور جن کے لیے رشتوں کے کے لیے فکر مند ہیں اے اللہ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اچھے صالح جوڑے اپنے کرم سے اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما ہماری سب سے بڑی ضرورت موت تک ایمان کی سلامتی کے ساتھ عالمی سطح پر ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما اور اس کی ہر رکاوٹ کو جس شکل میں ہو جہاں سے ہو اے اللہ جنگل میں پیاز کے چھلکے کی طرح اس کو اڑا کر رکاوٹ کو دور فرما کر عالمی سطح پر دین کا کام لینے کا ارادہ فرما لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما سبحان ربک رب العزت وسلام على المرسلين سلام